بسم الله الرحمن الرحيم يرى لائن والا قرآن مجید صفحة نمبر إيسا چه فارة نمبر چار آغاز سورة النساء سورة النساء یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے اور اس میں چوبیس روپے اس سے پہلی صورت جو کہ قرآن مجید کی تیسری صورت ہے اس کا نام آری عمران ہے اور اس میں بیس رقو ہے اور اس سے پہلی صورت جو قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اس کا نام صورت الباقار تھا اور اس میں چالیس رپوع ہیں یہ تینوں صورتیں سورت الباقرہ سورہ عالی عمران اور سورت النساء اور اس کے بعد کی یہ مسلسل کیا صورتیں نبی ندی السلام کی مذہبی زندگی میں یعنی ہجرت کے بعد بات پہلی سورت سورت الفاتحہ الفاتحہ ہے پورا قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورت الباقار میں زیادہ تر گفتگو یہودیوں کے حوالے سے کی گئی اور سورہ علی عمران میں زیادہ گفتگو عیسائیوں کے حوالے سے ہے اور صورت النساء میں زیادہ تر عرب کے رسوم و رواج کی اصلاح فرمائی گئی ہے اور پھر آگے جیسے جیسے معاملہ ہے اس کے مطابق انسانی اصلاح کی ہدایات اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی اس وقت کا نام انسا ہے اور نسا جو ہے یہ جمع ہے نسا عورتوں کو کہتے ہیں اور اس کا جو واحد ہے وہ مرآم یا امراثن یہ دونوں استعمال ایک عورت مراتان یا امراطان دو عورت ہیں اور دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے نصاب کا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 انہیں اس حقیقت سے اس حقیقت سے متوجہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق ہے تو پہلے تو اپنے خالق کو پہچان اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تبار بردارہ نے تمہیں ایک فرد سے ایک انسان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ نے بجین علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ علیہ کو پیدا کیا گیا قرآن مجید میں بائیں پسلی کا ذکر نہیں ہے تو یہ ذکر حدیث پاک میں ہے یہاں یہ بات اشار سمجھ گئی اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے اس کی زوجہ جن کا نام ہم جانتے ہیں کہ ہوا رضی اللہ عنہ ہے ان کو پیدا فرمایا یہ عورت پسلی کی ٹہری ہڈی سے پیدا ہوئی ہے تو اس لیے اس میں قدرے ٹیحا پانی موجود ہے اس لیے ہدایت فرمائی گئی کہ اس کے ٹینڈ پان کو سیدھا کرنے میں حکمت عملی کا استعمال کرو بگڑنا یہ ٹوٹ جائے گی تو لہذا مردوں کو اس بات کی ہدایت دی گئی آگے اسی صورت میں مردوں کی ذمہ داریاں بھی بیان کی گئی ہیں تو عورت کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تقاضے کے لحاظ سے چلنا چاہیے تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ اپنے خالق کو پہچانو اور دوسری بات یہ فرما دی کہ اس بات کا احساس رہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اس لیے آپس میں انسانی اخوت انسانی ہمدردی کو اختیار کرو پھر اللہ تبار بدالا نے یہ بات اشاعت میں کہ یتیموں کا مال کھانے سے بچو اور اس کے بعد صفحہ نمبر ایک سو سات میں رکو میں اللہ تبارک مطالعہ نے یہ بات اشار سمجھی کہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں نکاح چار کیے جا سکتے ہیں اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب تم عدل و انصاف کر سکو اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی دن کافی ہے عدل و انصاف کہاں تک ہے پھر اس کی ایک مثال کر دیتا ہوں کہ یہ بات سمجھ گئی یہ شخص کی دو بیویاں ہوں گی اور ان میں وہ عدل انصاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک طرف مفلوج ہوگی اور اس کا مفہوم عزل انصاف اور مفہوم ہمارے اقابے نے کیا سمجھا حضرت مولانا اشرف علی خان جی رحمت اللہ علیہ کی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے پہلی بیوی کی اجازت اور اس کی رضامندی سے دوسرا نکاح فرمایا اب ان کی دو بیویاں تھیں دوسری چھوی اتفاق کی بات ہے کہ اولاد نہیں تھی ہوئی تو خان بھی جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس میں دو تربوز اٹھائے ہوئے تھے جنگ حضرت میں پہلے آپ کی خدمت میں دو تربوز لایا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ بات کہ آپ کی دو بیویاں ہیں تو آپ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ ان کا وزن برابر نہیں ہے اور کیا دن جواب کون دے گا اس لیے میں نہیں لے تو آپ نے مجھے تربوز واپس کر دیے تھے میں بھی اس دن سے کسی تلاش میں تھا کہ دو تربوز ایسے لوں گا کہ جن میں وزن کا کوئی فرق نہیں ہوگا اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی کہ یہ دو تربوز میں لایا ہوں اگر دونوں کو برابر میں رکھ دیں معمولی فرق تھی دونوں نے حضرت نے اس کا یہ اخلاص دیکھا تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کا یہ قبول فرما لیا اور حضرت نے ہمارا ترازو لایا گیا تو ایک تربوز کو کاٹا آدھا ایک پلے میں رکھا آدھا دوسرے پردے میں رکھا وزن برابر کیا پھر دوسرے تربوز کو کاٹا اس کا بھی سے دو حصوں میں تقسیم کر کے وزن برابر کیا قدار کے دونوں کا وزن تو برابر ہو گیا لیکن ذائقے کے فرق کا جواب کون دیتا اس لیے فرما کے ایک ہی بیوی کافی ہے تاکہ آگے کی بات پور سے انسان کی حفاظت ہو جائے اس کے بعد اسی رکو میں اللہ یہ میں بادشاہ ہماری کہ اپنی عورتوں کے جو مہر ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کر تو اللہ کبارکتانے یہاں فرما دی کہ مہر کی ادائیگی یہ خوش دلی کے ساتھ ہونی چاہیے رسمی نہ ہو ہمارے یہاں مہر کے بارے میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ایک کوتاہی یہ ہے کہ مہر رسمن مقرر کیا جاتا ہے حقیقت مقرر نہیں کیا جاتا کہ رسمن مقرر کیے جاتے ہیں کہ بس لکھ لیں دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ جھگڑا ہوگا تو دینا پڑے گا جب جھگڑا نہیں ہوگا تو بیوی میری ہے تو میں بھی میرا ہے تو یہ میرے ہی پاس رہے گی نہ وہ مانگے گی نہ اس کو میں دوں گا تو اس کے لیے جو سب سے بڑا فراڈ آج کل استعمال ہوتا ہے وہ ہے امدت طلب کہ یہ پانچ لاکھ چار لاکھ تین لاکھ میں ادا کروں گا جب یہ مطالبہ کرے گی نہ وہ مطالبہ کرے گی نہ میں دوں گا مطالبہ کرے گی تو اس کے معنی ہے کہ میں ساتھ رہنا نہیں چاہتی لہٰذا مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی اب ظاہر ہے کہ بیوی کہاں کہے گی کہ میں تجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں تو کہے گی کہ چلو تو محل بھی لے مر کچھ اور بھی لینا ہے تو لے تو مجھے اپنے پاس چلا تھا تو ایک دھو تھا مہر یہ فرمایا گیا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے اور مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اگر قیامت کے دن وہ زمانے کی حیثیت سے خراب ہوگا اب یہ بات تو آسان ہے کہ زانی کیسے کھڑا ہوگا کیا فرق پڑے گا تو ہمیں کہ یہ جو زانی ہوں گے یہ اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ قیامت کے دن جو شخص کھڑا ہوگا اس حال میں کھڑا ہوگا تو اس کا گناہ ظاہر ہو رہا ہوگا اور یہ حرام کاری کرنے والے جو زانی ہوں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے تاب اٹھ رہا ہوگا اور یہ اتنا تعفن ہوگا اتنی بدبو ہوگی کہ جو جہنمی بھی برداشت نہیں کر سکے تو یہ کیفیت ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ مہر پیدا کرنا لازم ہے اور مہر کی ادائیگی کی اس طرح تاکید کی گئی ہے کیا فرمایا کہ اگر کسی انسان کی اوقات ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تو اس کی تجیز و تقسیم کے اخراجات اس کے مال سے نکالنے کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا قرض کے بعد پھر وصیت ہے اور وصیت کے بعد پھر وراثت کی تقسیم ہے تو سب سے پہلے تجیز و تقسیم کے اخراجات ہیں و تقسیم تقسیم کے اخراجات ہیں ان کے بعد قرض کی ادائیگی ہے اور قرض کی ادائیگی میں سب سے پہلی ادائیگی محل کی ادائیگی ہے جس نے ادا نہیں کی اور یہ ادائیگی بھی تاخیر سے ہو رہی ہے اس پر بھی اس کی گرفت ہوگی تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی ہی میں جو ہے وہ ادا کیا جائے اور جب ہی نکاح ہو تو نکاح کے ساتھ ہی مہر ادا کر دیا جائے تاکہ یہ مہر کا کر نہ رہے ہاں بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ مہر کی ادائیگی جو سخت نہیں ہوتی کسی وجہ سے یا کوئی رقم ہے جو باہر سے آنی ہوتی ہے یا کہیں سے لینی ہے یا کوئی اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو صورت میں یہ ہے کہ میاد لی جا سکتی ہے کہ چھ مہینے میں ادا کر دوں گا یا سال میں ادا کر دوں گا لیکن یہ کہ ان طلب یہ محض ہوتا ہے اور اس دھوکے سے اجتناب ضروری ہے ایک بات تو یہ ہے مہر کے سلسلے میں دوسری بات جو ہمارے یہاں مہر کے سلسلے میں ہے وہ یہ کہ لڑکی والے بھی سلسلے میں جاتی کرتے ہیں کہ مہر زیادہ سے زیادہ لکھواتے ہیں کہ جو استطاعت نہیں ہوتی شوہر کی نتیجہ یہ ہے کہ وہ مہر ادا نہیں کر سکتا اور یہ مہر رسمی ہی رہتا ہے اور پھر یہ ہے کہ دوسری کوتاہی لڑکے والوں کی طرف سے ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم مہر ہو تاکہ کم سے کم اگر دینا بھی پڑے تو کم سے کم دینا پڑے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج اور ہے کہ جب نکاح ہوتے ہیں تو محر کو لکھا گیا محل کے لکھے جانے کے بعد پھر شوہر صاحب بیوی سے یہ بات کہتے ہیں کہ آؤ ایک معاہدہ کرتے ہیں تو مجھے مہر معاف کر دیں میں تجھے گھر کے اخراجات کے سلسلے میں جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی تو کر بیٹھے گی میں نے تجھے وہ معاف کی اب بات سمجھدار شوہر یہ ہوتے ہیں کہ اس طریقے ہیں لہٰذا یہ بھی دھوکہ ہے اور شرم گیس نہیں اس سے اطلاع ضروری ہے مہر وہ چیز ہے جو دینے کی ہے اور وہ دینی ہے پھر ایک اس سلسلے میں مقدار کے بارے میں کہ مقدار کتنی مقدار یہ کہ جناب یہ دس گرہم ہے اور دس گرہم جو ہے تین معاشرے اور دو رسی کا ایک گرہم عام طور پہ رائج تھا کم و بیش کی یہ ایک تو ہے کہیں ساڑھے چار ماشے کا تھا تو بعض جگہ پہ یہ جو زیادہ تر آتے ہے تو یہ تین یہ تین معاشے اور دو رسی چاندی اب دس دنوں میں دس یہ تیس ماشے ہو گئے اور دو رسی کے اعتبار سے دس دنوں بیس رسی ہو گئے تو بیس رسی کے اڑھائی ماشے ہوئے کہ آٹھ رسی کا ایک ماشا تو اڑھائی ماشے ہوئے جب اڑھائی ماشے ہوئے تو تیس اور اڑھائی ساڑھے بتیس کسی زمانے میں ایک ماشا جو ہے وہ شاید ایک روپے کا ہو تو اس وقت سے ساڑھے بتیس روپے قیمت مہر مقرر ہو گئی اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شری مہر ہے کتنے حضرت ساڑھے بتیس روپے اور بعض مقامات پہ حساب لگانے میں غلطی ہو گئی تو انہوں نے ساڑھے اکتیس روپے بنا لیے تو بعض لوگوں نے تین معاشرے اور ایک رسی کے حساب سے ساڑھے اکتیس رو بنا دیے اور بعض لوگوں نے پورا حساب کیا تین ماشے دو کی اس حساب سے ساڑھے بتیس روپئے بنا لیے حق میں شریک کیا ہے اور اس کو حق میں شریک کہتے ہیں بہت اچھی کی بات ہے کہ جب پہلی بار مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا میں اپنے ہلکے آباد میں ایک ساتھ کا نکاح ہوا تو مجھے موقع ملا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو نکاح رسٹر جو تھے وہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی لکھیں گے یہ حق میرا جہاں حق میں شری میں وہ لکھنے لگے تو میں ان کا حق پکڑ وہ بزرگ تھے میرے لیے بڑے قابل احترام تھے میں بالکل نوجوان تھا اس وقت تو میں نے ان سے کہا کہ یہ غالباً اناسی کی بات ہے تو میں نے کہا میں نے کہا یہ حکمار شریف انہوں نے فرما دیا تو آپ حکم شریف لکھ رہے ہیں تو اس کی مقدار کتنی تو فرمانے لگے کہ سارے بتیس ہو گئے میں نے کہا اس کو حکم شری کس نے مقرر کیا شریعت کا معیار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیت الشبرہ رضی اللہ عنہ کا مہر ہے بیس اونٹ اور بیس اونٹ کی قیمت بنے یہ شہری محض تو وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام میں بانا ہوگا لہٰذا پہلی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت رضی اللہ عنہ کا مہر بیس اونٹ تو میں نے کہا کہ بیس اونٹ کی قیمت بنے اس وقت اونٹ کی قیمت پندرہ سولہ ہزار روپئے اور سونے کی قیمت غالباً نو سو روپئے توڑا سونے کی قیمت تو میں نے کہا کہ جی پندرہ ہزار سے پھر دیکھیں کہ کتنی قیمت بنتی نبی علیہ اسلام کی باقی ازواج و رضی اللہ عنہ کا جو محل ہے وہ ایک سو اکتیس تولے تقریباً چاندی ہے تو اگر آپ بیس اونٹ نہیں دیتے تو پھر نبی السلام کی جو ازواج مطالعہ رضی اللہ زیادہ کا جو مہر ہے وہ ایک سو اکتیس بتیس توڑے چاندی بنتا ہے تو ایک سو اکتیس ایک سو بتیس توڑے چاندی کی قیمت بنائی وہ دیں اور نبی علیہ صاحب اسلام کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو مہر ہے وہ ایک سو پچیس تولے سونا ہے نبی علیہ السلام اسلام کی اپنی دختر حضرت رضی اللہ عنہ کا جو مہر ہے وہ بھی ایک سو اکتیس چاندی ہے میں نے کہا کہ نبی علیہط اسلام کی بیٹی کا مہر نبی علیہط اسلام کی بیویوں کا مہر تو یہ شری مہر ہوگا تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں پیار فرما لیں مل مومنی خجیت رضی اللہ عنہ کا مہر بیس اونٹ نبی علیہ السلام کی ایک جو ایک روزہ محترمہ ام المومنی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا محل ایک سو پچیس تولے سونا باقی اواز متحرات رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا محل تقریباً ایک سو اکتیس تولے چاند تو ان میں سے آپ کوئی محل جو ہے مقرر فرما دیں اب اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو الحمدللہ اللہ جزا خیر کا فرمائے کہ جو لڑکے والے تھے کیونکہ وہی میرے حلقہ احباب میں تھے اور انہیں کا احترام تھا کہ نکاح کی ذمہ داری میرے سپورٹ کی جائے تو انہوں نے اس بات کو قبول سنبھالا تو میں یہ بات اب کر رہا تھا کہ ایک کوتاہی یہ ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہو اور اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے مہر شریف باندھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مہروں پہ نظر ثانی کریں اور ان کو شرعی بنائیں تو شرعی استطاعت ہے کہ یہ فرق بتلا رہا ہے کہ نبی علیہ ندی السلام نے بیس اونٹ عطا فرمائے ایک سو اکتیس تولے چاندی ایک سو پچیس تولے سونا تو یہ فرق ہے یہ فرق ظاہر کر رہا ہے کہ اس فرق کی وجہ استطاعت ہے کہ نکاح کے وقت جو استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق محل مقرر کیا جائے اگر اس تعداد کروڑوں کی ہے تو مہنگی اسی حساب سے ہونا چاہیے شادی کے رسوم و رواج پر رسوم و رواج پہ تو ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں بسا تو ہمارے یہاں بھانڈوں کو بھی بوجھ پہ کیا جاتا ہے لیکن وہ لڑکی وہ خاتون جس کے لیے سارا اہتمام کیا گیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ کلب سے نیچے تو ہم اترنے کے نہیں کلب میں دعوت ہوگی اور اتنے افراد ہوں گے کارڈ وہ چھاپیں گے جو ایک کارڈ کم کم سے کم کئی سو روپئے کا بنے گا تو تاکہ معلوم ہو یہ شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے زندگی میں ایک جگہ تو شادی ہو رہی ہے لیکن جس بد نصیب سے ہو رہی ہے اس کا کوئی حق نہیں اس کو نہیں دینا کارڈ والوں کو دینا ہے پریس والوں کو فائدہ پہنچانا ہے دینا ہے تو کس کو دینا ہے بھانڈوں کو دینا ہے دینا ہے تو کس کو دینا ہے ہوٹل والوں کو دینا ہے ایک ایک کرسی فی آدمی کے حساب سے پیسے کہ وہاں بیٹھنے کے لائٹنگ کے انتظامات کے فی آدمی دو سو روپے یہ اس کو دینے لیکن جو بیوی کا مہر ہے اس میں حضرت کوئی نہ کوئی گنجائش وقت نکلا ہے اول تو دینا نہیں صرف لکھنا ہے اور دینا بھی ہے تو اس میں مقدار جتنی کم سے کم ہو اور اس کے مطابق دینا ہے اور پھر اس کے بعد جو دینا بھی ہے وہ بھی دینے کے بعد پھر واپس لے لینا ہے کہ ادھار دے دو مجھے تو میں کنگلا ہوں دیوالیاں ہوں مرتا ہوں اس لیے تو مجھے یہ دے دو میں اپنے کام لگا لوں پھر پوری زندگی پوچھنا نہیں یہاں کچھ ایسے کی بات ہے صبح کے دس میں ایک سال یہاں پہ لائے یہاں صاف غذا کے پڑے رکھتے تھے غالباً ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور شاید اولاد نہیں تھی تفصیل میں نے پوچھی نہیں ان سے لیکن ان کے گفتگو سے ایسے معلوم ہوتا فرمانے اور ماننے لگے جیسے وہ ہمارے بھائی نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنی بیوی کو بلایا اس سے کہا کہ دیکھ میں تجھے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑے میں نے تیرا میں رضا نہیں کیا میں نے تجھ پہ بڑا ظلم کیا تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے محل معاف کرنا چاہیے پر وہ شوہر ہو رہا تھا مرنے کے قریب تھا بیوی بیچاری اس کو دیکھ کے رو پڑی اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا وراثت کی تقسیم ہے تو بیوی کا محنت تو معاف ہو گیا اور پتا نہیں کیا جائے گا میرے پاس پہلے بیوی کا مہر ادا کرو گی پھر باقی کام ہوں گے یعنی اس نے معاف فرما دیا نا معاف کر دیا میں نے کہا شریعت اس معافی کو نہیں مانتی میں نے کہا اگر وہ معاف نہ کرتی برادری کے سارے لوگ آ کے اس کو لانت ملامت کرتے اس چڑیل کو دیکھو اس نے مرتے ہوئے شوہر کو معاف نہیں کیا اور یہ کوئی نہیں کہا کہ اس بغیر سے دیکھو کہ مرتے ہوئے بھی مہر معاف کرا رہا ہے ادا کرنے کی بس یہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اس قدر افراد بدل گئے ہیں کہ ہندوانہ تہذیب کے اندر ہندوانہ تہذیب میں رہتے رہتے اس قدر ذہن بدل گئے ہیں کہ دین دار سب کے اندر بھی اس بات کا احساس موجود نہیں کہ میں نے مہر ادا کرنا ہے ذہن کی وراثت اور بیوی کا مہر یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ماں کا دودھ بھی نہیں کرتے جس سے ان دو چیزوں کرتے ہیں اور اس صورت میں اللہ کے بار بتا رہے مسئلے نمایاں طور پر جان پڑنا کہ مہر کے صرف ادا نہیں کرنا کہ کسی دواؤں میں کسی پریشر میں ادا کرنی فرمایا کہ اس کو ادا کرنا ہے مثلا خوش طبی کے ساتھ رغبت کے ساتھ اس کو ادا کرو مہر کو تو یہ مہ کی ادائیگی کا ذکر اس میں کئی دفعہ آیا ہے کہ مہر کو رغبت کے ساتھ ادا کریں تو لہٰذا یہ مہ کے بارے میں جس قدر کوتاہیاں ہیں ان میں سے چند کوتاہیاں میں نے یہاں گزارش کی ہیں اور ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے تو مہر اپنی استداد کے مطابق مقرر کریں اور دوسری بات یہ کہ ابھی رمضان مبارک ہی میں میں یہاں درد سے فارغ ہوا تو درد سے فارغ ہوا تو ایک ٹیلی فون یہاں سے آپ حضرات سے لے گئے اسی وقت موبائل بجا میں یہاں بھی کھڑا تھا ایک سال میں جس وقت ایک نکاح کی تقریب میں ہیں تو یہاں مہر پہ گفتگو ہو رہی ہے تو مہر کے بارے میں بتائیں تو میں نے بتایا کہ اس طریقے سے کریں تو وہ لڑکے والے اس بات پہ اڑ گئے تقریب بھی ہو رہی تھی ایک بڑے حال کے اندر وہ اڑ گئے گا پہ نہیں اڑ گئے بڑی مشکل سے ایک لاکھ روپیہ محض طے ہوا اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی تین ہزار کی وقت ہم ادا کریں گے میں ہزار طلب اور صورت حال یہ ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت محض کی بحث کرنی ہے تو ہم برات کو واپس لے کے جاتے ہیں اس پہ انہوں نے لڑکی کا جو والد تھا اس نے گھٹنے ٹیکے اس نے کہا نکاح خان سے نکاح خان نے مجھ سے پوچھا تو ان کا مجھ سے تعلق تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شریف مسئلہ کیا ہے انہوں نے گفتگو کی لیکن اس پہ نہ لڑکی کے والے سے گھٹنے دیکھے کہا کہ نہ بغیر نہر کے بھی اگر دلتا ہوں ہم اس کو تیار ہیں یہ کیفیت ہے اور یہ ہے مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور مسلمان کے لیے بات مناسب نہیں کہ کسی کو مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ تو لہٰذا جب شریعت پہ عمل نہیں کریں گے پھر آگے اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی نہر کے بارے میں کہ محض جو ہے وہ خوشتبی خوشتبی کے ساتھ ادا کرو ہاں اگر کسی کی بیوی ایسی طیب حیثیت ہے کسی بات پہ خوش ہو گئی اور اس کو مہر دے دیا گیا مہر اس کی ملکیت میں ہے مہر سے ملکیت میں نہیں دینا ملکیت میں دینے کو کیا چاہیے ملکیت میں دینے کے معنی کیا ہے کہ جو چیز آپ اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دیں آپ اس کے بارے میں اسے پوچھ نہیں سکتے کہ اس نے اس کو کیا کیا ہے وہ کیا اس کو آگ لگا دے کیا اپنے بہن بھائیوں کو دے دے کیا کسی کو دے دیں تو اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا اگر پوچھیں گے تو اس کے معنی ہے کہ ملکیت نہیں ہے تو ملکیت کے لیے یہ بات لازم ہے جیسے دیکھیے ایک بات میں اور اختر کہ زکوٰۃ کی رقم ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم سے کھانا تیار کرتے ہیں اور اس کھانے پر آپ بلاتے ہیں صرف زکوٰۃ کے مستحق افراد کو غیر مستحق کوئی نہیں بلایا آپ نے دسترخوان لگا دیا کھانا لگا دیا کھانا زکوٰۃ کا ہے کھانے والے کون ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی نہیں ہوئی زکوٰۃ ادا کیوں اس لیے کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا وہ یہ کھانا اٹھائیں اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں کھانے کو اٹھائیں اٹھا کے بعد گلی میں پھینک دیں تو ان کو اس بات کا اختیار ہو اور آپ کے ماتھے پہ شکن لائے تو اس زکات کی ادائیگی ہوگی تو زکات کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا ضروری ہے مالک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو مالک بنایا جا رہا ہے وہ با اختیار ہے جو چاہے اس پہ کرے تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے ہمارے یہاں پہ یہ ظلم کے ساتھ ہے کہ ملکیت ہے بیوی کی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے شوہر کا یہ جھنڈا ہے کہ جہاں میں چاہوں گا وہاں زکوٰۃ دی جائے گی حالانکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور اس کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے جہاں وہ چاہے گی وہاں زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے تو یہ ان کوتاہیوں کو معمولی کوتاہیاں سمجھا جا رہا ہے جبکہ یہ بنیادی خامیاں ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں اور یہ صرف مجھ جیسے دنیا پرستوں کے ہاں نہیں بلکہ دین داروں کے گھرانوں کے اندر بھی یہ خرابیاں اس وقت پہلے جن کو چھوڑنا ضروری ہے نکاح ہو گیا مہر مقرر ہو گیا شوہر نے بیوی کو مہر دے دی اس کے بعد میاں خوش ہوا کسی بات پر اس نے مہر میں اضافہ کر دیا یہ بھی کر سکتے ہیں بیوی کسی بات پہ خوش ہو گئی شوہر سے اس نے اپنی مرضی سے مہر میں سے کچھ اس کو عطیہ کر دیا یہ بھی صحیح ہے لیکن ایک بات اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کرم میں فرمایا کہ میاں بھی اضافہ کر سکتا ہے بیوی بھی چھوڑ سکتی ہے لیکن کہ اللہ نے مرد بنایا تو مرد کا کام لینا نہیں ہے مرد کا کام دینا ہے یہ بات اس صورت کے اندر بھی آ رہی ہے تو بیوی سے امید رکھنے کی بجائے کہ اس کے مال میں سے کچھ لوں بہتر ہے کہ اس کو دو اور اسی لیے یہ ہے کہ جہیز ہے بات چلی جہیز کی تو اسی میں جہیز ہے کہ جہیز لڑکی والے دیتے ہیں حالانکہ شادی کے اخراجات کی ذمہ داری یہ لڑکوں والوں کی ہے یہ بات آگے آ رہی ہے کہ اللہ تبار بتانے نے جو مرد کو خوفیت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے یہاں ایک بہت بڑے محدث سے شام کے حضرت شیخ عبد الفتہ تھوڑے ہوا وفات ہوئے ان کی لمبی عمر میں بوڑھے تھے یہاں قیاچی میں تشریف لائے مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت کے ہاں ان کی محمد مسجد میں جہاں ان کا خطاب ہوتا ہے دس ہوتے ہیں ان کا تو وہاں وہ لائے تو انہوں نے بیان فرمایا عربی میں بیان کر بیان کے سارے وہ دعا فرمانے لگے ساتھ ایک آدمی بیٹھ اس نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ میری لڑکی کی رخصتی ہو جائے حضرت نے بات کر کے سن لی دعا تو حضرت جیسی کی ہوگی کر لی دعا سے پارے ہوئے سمجھ لگے کہ میری شاید سمجھنے میں فرق پڑا ہے کہ آپ نے لڑکی کہا یا لڑکا کہا اور حضرت میں نے لڑکی کہا کہ لڑکی کی رخصتی ہو جائے تو میں سمجھا نہیں کہ کوئی رشتہ نہیں ہے تاکہ رشتہ بھی ہے رشتہ طے ہو چکا ہے تاریخ بھی طے ہو چکی ہے کیا مسئلہ ہے فرمایا کہ جہیز کا انتظام نہیں میرے پاس فرمایا کہ جہیز کیا ہوتا ہے کاغذہ وہ سامان لڑکی کو دیا جاتے ہیں ہمارے میں سمجھا کہ تمہارا لڑکا ہے جس کی شادی کرنی اخراجات کو لڑکے نہیں کرنی تو اخراجات کی ضرورت تو لڑکے کو ہے لڑکی کو نہیں ہے یہ ذمہ داری تو لڑکے والوں کی لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں لیکن ہندوانہ تہذیب میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ذہن بدلا ہے اور یہ ذمہ داری بھی لڑکی والوں کی ہے کہ وہ جہیز کا سامان قید ہے اور پھر عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ وسلام نے حضرت تو سے رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا اور آپ نے مشکیزہ دیا آپ نے چکی دی آپ نے بستر دیا آپ نے یہ دیا آپ نے وہ دیا چند نبی علیہ فراط وسلام نے کوئی جہیز نہیں دیا میں واضح طور پر ایک بات کہہ رہا نبی علیہ السلام نے کوئی جہیز نہیں دیا نبی علیہ السلام اگر جہیز دیتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اہل تشریح کا ہم تفریح دے رہے ہیں اگر نبی علیہ السلام جہیز دیتے تو حضرت کی چار بیٹے تھیں حضرت چاروں بیٹیوں کو جہیز دیتے نبی علیہ السلام نے ان تین کو جہیز نہیں دیا تو ایک کو جہیز دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہی دلیل ہے یہ تشریح کی یہاں سے اسلام السلام کے اگر وہ اپنی بیٹیاں ہوتی اگر ان کو بھی جہیز دیتے بالکل غلط حضرت نے کوئی جہیز نہیں دیا نبی علیہ السلاط وسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو حضرت کے چچا ہیں ان سے یہ بات فرمائی تھی کہ ابو طالب جو میرے چچا ہیں آپ کے بھائی ہیں وہ انتہائی تم دست ہیں تو لہٰذا ویسے ہم ان کی کوئی امداد کریں تو شاید وہ خودداری کی وجہ سے قبول نہ فرمائیں میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے ان کے ساتھ تعاون کی وہ یہ ہے کہ ان کے بچے ہیں چار بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تو ان کے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں ایک بیٹے کو آپ اپنی کفالت میں لے لیں تاکہ ان کا بوجھ کچھ کم ہو جائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی احسان سے محبت بہت تھی حضرت کی بات کو ٹالتے نہیں تھے تو عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ ٹھیک ہے دونوں یہ تشریف لے گئے ابو طالب کے پاس وہ ایک ایک بیٹا اپنی تحریر میں لے لیا ان کی اجازت سے تو نبی علیہ السلام اس بیٹے کو اپنی کفالت میں لیا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے یہ آٹھ سال کے عمر میں تھے نبی اسلام کی کفالت میں آئے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے کہ آٹھ سال کی عمر سے علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے اور انہی کے ساتھ رہتے تھے تو نبی علیہ السلام نے جو یہ سامان دیا ہے یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد کیسے نہیں دیا یہ علی رضی اللہ عنہ کے کفیل کی حیثیت سے دیا ہے بلکہ مقام بھی دیا تھا نبی علیہ السلام نے یہ علی رضی اللہ عنہ کے کفیل کی حیثیت سے دیا تھا یہ مکان بھی نبی اسلام کا دیا ہوا تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا جو ان کا مکان تھا کہ نبی علیہ والسلام علی رضی اللہ عنہ کی شادی کر رہے ہیں اور علی رضی اللہ کا مکان کوئی نہیں تو انہوں نے آپ نے یہ کہا کہ میرا مکان ہے یہ فارغ ہے آپ کا احسان عظیم ہوگا کہ آپ اس مکان کو اپنی ملکیت میں لے لیں نبی اسلام نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور مکان قبول فرمایا اور مکان علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور اللہ عنہ کے سرپرست کی حیثیت سے ان کو مکان دیا اور علی رضی اللہ عنہ نے شوہر کی حیثیت سے اس مکان میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو منتقل کیا اور یہ جو سامان تھا جہیز والا یہ بھی علی رضی اللہ عنہ ہی کا سامان تھا نبی السلام نے ان کے لیے کیا اور وہ بھی کیسے کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ کوئی چیز ہے علی رضی اللہ عنہ کا دنیا کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا علی رضی اللہ عنہ کا رجحان علم کی طرف تھا دنیا کی طرف نہیں تھا کمانے کے لحاظ سے تجارت کے لحاظ سے بالکل اس طرف ان کا رجحان نہیں تھا عثمان رضی اللہ عنہ ابو بکر شریف رضی اللہ عنہ اور کسی حد تک عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق تو رہا ہے یہ جانوروں کے چرانے وغیرہ تھے تو ان کے اونٹ تھے ابو اب و اللہ ہو تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تاجر تھے ابو اللہ ہو بھی تجارت تھی عثمان کی تجارت تو بہت وسیع تجارت تھی تو علی رضی اللہ عنہ بالکل تجارت سے دنیا داری سے بالکل نہ بلد ان کا بتا رجحانی مزاج مزاج کی بات ہوتی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی نکاح سے پہلے غزل بازی کے بعد نکاح ہوا ہے دو ہجری میں حضرت نے فرمایا کوئی چیز ہے کہ جی ہاں، کیا ہے تو ایک زیرے ہے جو اسی غزبے میں بطور مال حلیمت کے میرے حصے میں آئی حضرت غم کہ اس کو جاؤ بیچ آؤ اور جو کچھ اس سے ملے وہ لے آئے اب علی رضی اللہ ہو اٹھے وہ اٹھائی اب کہاں بیٹھوں بیچنے کا تو رجحان نہیں تھا کیا خیال آیا حضرت عثمان غنی کے کے کے پاس جا رکھ کہ حضرت یہ میں نے ایسے میرا لکھا ہے میں نے اس کو بیچنا حضرت نے گفتگو کو سوچے اس زیرے کی قیمت زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس ایک سو تیس اور آخری حد ایک سو پچاس ہم اس کی قیمت ہو سکتی تھی اس سے زیادہ میں ملے غنی رضی اللہ عنہ نے باتوں باتوں سے اندازہ کیا کہ ان کے اخراجات کتنے ہیں کہ کتنی رقم ان کو چاہیے تو انہوں نے اپنے حساب سے جو اندازہ کیا چار سو اسی گرام انہوں نے محسوس کرنایا کہ ان کو ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے سنایا کہ مجھے تو نہیں معلوم آپ جو قیمت دے دیں گے میں اس قیمت کو قبول کر لوں تو حضرت عثمان اللہ عنہ سمایا کہ میں اس کے تمہیں چار سو اسی گرام دوں گا سودا منظور ہے جی منظور تو چار سو اسی درم ان کو دے دیے اور وہ گرے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی فرمایا کہ اس کا آپ کو کوئی تعلق ہے میں تو خرید بیچ چکا خرید چکے میں نے رقم وصول کر لی ہے یہ آپ کی ہے میں اپنے پیسے لے چکا کہ اس کو میں جو کچھ کروں آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں کہ مجھے کیا اعتراض ہو آپ مالک عثمان رضی اللہ نے اٹھایا فرمایا کہ میری طرف سے شادی کا دیا قبول کر اب یہ چار وسیع ہم لے کر کے حاضر ہو گئے اب جب حاضر ہوئے تو حضرت نے اب یہ کہا کہ یہ چار وسیع درم تو اتنے تھے کہ جو محل کے لیے ضروری تھے باقی اخراجات کیا حضرت نے وہی رقم ابو بکر شریق رضی اللہ عنہ کو دی بلا رضی اللہ عنہ کو ان کا معاون مقرر کیا کہ یہ دیکھ لو کہ ضرورت کی چیزیں کون کون سی ہیں ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ خرید لو تو زیادہ خریدی گئیں اور کچھ اور رقم جو ضرورت کی میرے ساتھ سامنے ادا کی یہ چار سو اسی درہم یہ مہر مقرر ہوا اور حضرت فاطمہ کو مہر دیا گیا تو یہ باقی جتنے اخراجات ہوئے وہ نبی رسات اسلام نے فرمائے تو اسی سے اندازہ فرما لیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت فاطمہ جو زہر رضی اللہ عنہ کو مہر دیا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا دیا ہے کہ عثمان غنی نے کہا دیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو نکاح کے گواہ ہیں وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہیں تو لہٰذا بنیاد ہی نہیں چل سکتی ان کی ان کے بغیر باقی باتیں تو بہت بات کی تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا میرے ساتھ اسلام نے بھیج نہیں دیا حضرت نے علی رضی اللہ عنہ کے کفیل کی حیثیت سے یہ اخراجات فرمائے ہیں تو یہاں اللہ تبار و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ خوش دلی کے ساتھ ان کو دو اور اگر وہ آج خود اپنی طبیعت کی خوشی کے ساتھ سہدی حیثیت ہیں اور آج خود اگر وہ شوہر پہ خرچ کریں یا شوہر کو دینا چاہیں تو ٹھیک ہے پھر تمہارے لیے حلال ہے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ جو علم میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے دنیا داری کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب ان کا نام ہے رضی اللہ بھی حیثیت تھی تو انہوں نے اپنے شوہر سے ابزلہ اللہ سے کہا کہ اگر آپ کے علم کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا داری کا کام آپ کرتے نہیں تو میں چاہتا ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی نیکی میں شریک ہو جاؤں اس علمی کام میں میرا بھی حصہ ہو جائے تو مجھے اللہ نے صحب حیثیت تو یہ جو اخراجات آپ کے ہیں وہ میں کر دیا کروں میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا کروں آپ اخراجات کر دیا کروں تو اس کے لیے پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے کہ اگر میں یہ خرچ کروں تو کیا اس کا مجھے عجر ملے گا اور میں آپ کے کام میں ثواب میں شریک ہوں گی کہ نہیں یہ پوچھوں خدمت عالیہ میں آپ جاتے رہے حضرت پوچھ لیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا اور غیر میں تو نہیں پوچھوں گا اس لیے کہ لینے کی بات اگر لینے کی بات ہوتی تو میں پوچھتا تو لینے کی بات میں کیسے پوچھوں میں نہیں پوچھ رہا یہ ان کے خودداری کی کیفیت ہے کتنی ہمارے سامنے ایک مثال ہے اس کے بعد جو ہے حضرت رضی اللہ عنہ خود گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان کے ذریعے سے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر اس طریقے سے یہ میرے شوہر ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان پہ خرچ کروں تاکہ میں ان کے دینی کام میں شریک ہو جاؤں تو کیا مجھے اس کا عزم ملے گا حضرت دوہرا ملے گا ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور ایک اس پہ خرچ کرنے کا دوہرا جو ہے عزم ملے گا تو لہٰذا پھر زین جو خرچ کرتی رہی رسل رضی اللہ خرچ کو بھی قبول کرواتے رہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ شوہر کسی وجہ سے دین کے کام میں ایسا لگا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بنیادی لحاظ سے کمزوری ہے اور اس ابھی حیثیت ہے اور اس بات پر خوش ہے کہ چلو میرا شوہر دین میں لگا ہے اور وہ اس پہ تعاون کرتے ہوئے خرچ کرنا چاہتی ہے تو اس کی تو بات ہے کہ اپنے دل سے خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے ایسا کریں تو ٹھیک ہے اور اگر ایسی صورت نہ ہو بے شک صاحب حیثیت ہو خرچ نہیں کرنا چاہتی تو شور اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جاؤ اپنی اپنے میٹے سے یہ لے کر آؤ اگر یہ لے کر آؤ تو پھر گھر میں آنا نہیں لے کر آؤ تو پھر وہیں رہنا پھر ڈرا کے پھرنا ہے پھر سسرال سے لینا بھی ہے پھر سسرال پہ روپ بھی ڈالنا ہے تو عجیب بات ہے اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا آج تو اس کا روپ چلے گا لیکن جیسے جیسے یہ تجربات کی بنیاد پر میں یہ بات حد کر رہا ہوں مشاہدات کی بنیاد پر کیونکہ بہت سے پنچایتی فیصلوں میں جانا ہوتا ہے تو یہ بہت سے یہ نتائج دیکھنے میں آتے ہیں کہ آج عورت دبی ہوئی ہے اولاد ہو گئی جب یہ اولاد جو جو بڑی ہوتی چلی جائے گی نتیجہ یہ ہے کہ شوہر قوت فیصلے کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہوا چلا جائے گا یا کمزور ہوتا اور چلا جائے گا تو یہ سارا اس کا اندر ڈرانا زندگی کے آخری مراحل بڑی مشکل سے گزرے اس وقت اپنی عزت کو بچانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا ریئیکشن رد عمل اس پر جو سامنے آتا ہے اور اس پر کوئی دائیں بائیں کوئی ستون نہیں ہوتا جس کو پکڑ کے چل سکے تو اس لیے شروع ہی سے شریعت کے احکامات اگر کیا جائے تو کسی قسم کی پریشانی نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی اس بات اللہ تبارک نے فرمایا قیامہ یہاں ایک اور انسانی حماقت ہے جس کی اللہ نے اصلاح کہ بہت سے لوگ ہیں اولاد کی محبت کے اندر دنیا کی زندگی میں اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم کر تھے سب کچھ دے دیا اگر اب ہم نے کیا کرنا ہے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ اللہ یہ کام بھی کریں گے یہ بھی کریں گے کچھ عرصہ تو باپ کو وظیفہ دیتے ہیں اور پھر وظیفہ دینے کے بعد وہ پھر ٹھیک سمجھتے ہیں باپ کو جو دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی میں نے خود دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹوں کو دینا چاہا میں نے روکا میں نے کہا کہ یہ رقم جو آپ اپنے بیٹوں کو دے رہے ہیں تو اس کی ملکیت اپنے پاس ہی رکھیں کاروبار کے لیے ان کو دے دیں اور کاروبار سے کریں ملکیت اپنی رکھتی ہیں تو ایک روب رہے گا اور آپ کی ضرورت باقی رہے گی انہوں نے آپ یہ عجیب بات کرتے ہیں آج بھی لینا کل بھی لینا چلو میں نے آپ کی مرضی ہے انہوں نے دے دیا جب دے دیا تو بیٹوں نے پہلے تو خوش ہو کے ان کا مہانہ بھی نہیں ہفتہ وار وظیفہ مقرر کر دیا کہ ابا جی آپ کی کتنی ضرورت ہے اس میں جی اتنی نہیں ابا جی آپ جو چھوڑے یا آپ اس سے زیادہ لیا کریں ہفتہ وار اس کا وظیفہ مقرر ہوگی اب وہ کچھ عرصہ چلا اب وہ وظیفہ رکنے لگا وظیفہ رکنے لگا تو میں نے ان کے بیٹے سے بات کی میں نے میں نے تمہارے ساتھ کی مہربانی کی ارے کیا کریں بوڑھا آدمی کام کوئی ہے نہیں یہ رقم ایسے لے کے رہ سکتا ہے فضول خرچیاں کرتا ہے اس لیے یہ رقم ہے اب وہ باپ بھی فضول خرچ ہو گیا کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں گیا تو انہوں نے سارے کپڑے اٹھائے ہوئے ایک لاٹھی پہ اوپر لاٹھی ہوئے گٹھی وہ جا رہے تھے میں بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا ان کے پیچھے گیا میں نے روکا میں نے کہا السلام علیکم میں میں نے نے کہا اور کہا آج آپ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے مجھے آج گھر سے نکالتی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں آپ کا انتظام کر دیتا ہوں پہلے کہیں رہائش کا تو لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے بچوں سے بات کروں اور اگر وہ ہو گئے عزت کے ساتھ آپ کو رکھ سکے بخار حا نہیں تو میں متبادل انتظام نہیں کر دیتا لہٰذا میں نے ان کے بیٹوں کو بلایا میں نے کہا خدا کا خوف تو اللہ ان کو پھر جو ہے خیر دے بات ان کی سمجھ میں آ گئی معذرت بھی کی والد کو لے بھی گئے تو والد کی وفات تک الحمد للہ پھر اس کی خدمت دی تھی کرتے رہے لیکن وہ بات تو نہ تھی کہ جو ملکیت کی صورت میں ہوتی کہ امید ہوتی کہ یہ جب دنیا سے جائے گا تو کچھ ہم اس سے حاصل کریں گے اس کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے رزق کا ذریعہ بنایا اس کو ان کے حوالے مت لیکن یہ بھی نہیں کہ ان کو ہوا بھی اس کو رقم کا ہوا بھی نہ لگنے دو کہ اولاد بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے اور یہ صاحب حیثیت بنا ہوا اس پہ سانس بن کے بیٹھا ہو میں فرمایا کے بعد ہوں پیہا ہوں کہ ان کے ضروریات کے پورا کرنے میں کوتاہی نہ ہو تو اولاد کی جو ضرورت ہے وہ لے کر اپنی استطاعت کے بعد اس کو پورا کرو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی اور ان سے کہو کہ نہیں میں دیتا نہیں ہوں تمہیں ملکیت نہیں دیتا ملکیت میری ہی رہے گی میرے بعد تم ہی مالک ہو کون مالک ہے تو میں ان کے حوالے مت کرو اپنے ہی پاس اس کو رکھو البتہ ان کی ضروریات اس سے جو ہے وہ پوری ہوتے رہیں اور اس سلسلے میں کنجوسی اور بخر کو اختیار نہ کرو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تاخیر فرمائی یتیموں کے مال کے بارے میں کہ جب یتیم اپنی عمر کو پہنچ جائیں سمجھداری جاری کی تو مال ان کے سپورٹ کر دو ان کا مال کھانا مناسب نہیں اور سفر نمبر ایک سو آٹھ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرد ہوں یا عورتیں سب کو وراثت اللہ کے ضابطے کے مطابق ملنی چاہیے اور دیکھو کہ دوسروں کا مال جو تم کھاؤ گے اور اس بات کا خوف رکھو گے کر کہ تم اولاد چھوڑ کر مرو اور تمہاری اولاد کا مال کوئی اور کھا لے پھر تم پہ کیا گزرے گی تو یہی احساس دوسروں کے بارے میں کرو اور اس رقوق کے آخر کے اندر ان یا قرون یا بدون ظلمارا یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے اور بڑی وعید ہے کہ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں بس یہ بات میں نے بھی سن لی آپ نے بھی سن لی لیکن ایک آدمی کا انتقال ہوا انتقال ہوا اس کے جو وہ ہیں وہ نابالغ اب ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہے کہ جو مر گیا ہے اس کی قرخانی تو کرنی ہی کرنی کہ قرخانی تو فرض سے بھی زیادہ فرض ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں رہیں گے کیسے وہ تو کرنی ہی کرنی اب وہ کہاں سے کرنی ہے مرنے والے کے مال میں سے کرنی اب مرنے والے کے مال سے کھانا پینا کھانے پینے کی چیزیں پکی ہوئی ہیں میں بھی بیٹھا کھا رہا ہوں آپ بھی بیٹھے کھا رہے ہیں وراثت نابالغ بھی اس وراثت کے سزا ہیں کہ نابالغ یہ یتیم ہیں تو یتیموں کا مال کھانا اپنے پیٹ میں آپ بھرنا ہے اور قیامت کے دن یہی جو کل خانی کا کھایا پیا ہوگا یہ آپ کے شولوں کی طرح سے منہ سے نکل رہا ہوگا تو اس لیے اس بات کی احتیاط بھی ضروری ہے کہ جہاں آپ جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کھانا حرام ہے کہ قرخانی کا کھانا حرام ہے کہ اگر نیت اللہ کے لیے ہے کیا خیرات اللہ کے نام کی ہے تو حرام نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے تو اس کا جائزہ لیں پہلے جا کے معلومات کریں کہ یہ اخراجات کس نے کی اگر اس کی اولاد بالغ ہے اور بالغ اولاد میں سے کسی نے اپنے جیب سے کیے ہیں تو ٹھیک ہے تو آپ یہ شک کھائیں تو کھانا حرام نہیں ہے اللہ کے نام کی چیز ہے اس کا کھانا حرام نہیں لیکن اگر وہ وراثت میں سے ہے تو وراثت میں سے کرنا ممنوع ہے اس لیے کہ وراثت میں سے اخراجات نہیں کیے جا سکتے تجیز و تقسیم کے اخراجات ہو سکتے ہیں رسوم و رواج کے اخراجات وراثت میں سے نہیں ہو سکتے تو وراثت کی تقسیم اگر نہیں ہوئی تو اس کا اس طرح سے خرچ کرنا حرام ہے تو یہ کھانا اس لحاظ سے حرام ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تقسیم ہو گئی ہے اور اس میں کچھ نابالغ ہیں کچھ بالغ ہیں اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ اخراجات ہیں تو یہ ساٹھ ہزار سے لگیں گے اور یہ اخراجات ہوں گے قرخانی کے تو لہٰذا اس میں سے کر لیں سب نے کہا خوشی سے ہاں جی کر لیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں اب ایسا یہ سب نے منظوری دی ہے اجازت دی ہے مگر یہ اجازت بہت بڑھ نہیں کہ جو اجازت نہ دے تو وہ تو لاگت ملامت کا مستحق بنے گا اس نے بیچارے نے اپنی عزت بچانے کے لیے اجازت دی ہے میں اسی کا ایک اپنا واقعات کرتا ہوں کئی سال کی بات ہے بہت عرصے کی بات ہے میں تقریباً نو بجے گھر سے نکلا یہاں مدرسے میں خواتین کے کلاس کی ترجمے کی تو پڑھانے کے لیے آ رہا تھا گھر سے ایسے نکلا تو باہر جب آیا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا تو مجھ سے ملا مسافر کیا سلام کیا تو میں سمجھا کہ شاید مجھ سے بات کرنے آئے ہیں تو میں نے کہا جی مجھ سے ملنا ہے فرمانے لگے کہ جی ہاں میں نے کہا فرمائیے کہنے لگے جی فوجی ہو گئی ہے اور نواز جنازہ آپ نے پڑھائی میں نے کہا کتنے بجے نو بجے سے شاید پانچ میں رہتے تھے نو بجے میرا سوال میں نے کہا کتنے بجے انہوں نے کہا جی نو بجے تو میں نے کہا جی معذرت نو بجے میں حاضر نہیں ہو سکتا ہے میرا سبق ہے تو خواتین سبق میں آئی ہوئی ہیں دور دراز سے تم میں حاضر نہیں ہو سکتا تو آپ کسی اور سے فرما دیں یا جنازہ کہاں سے جنازہ فلان جگہ تو میں نے کہا وہاں جو امام صاحب ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ جنازہ پڑھا دیتے ہیں تو وہ پڑھا دیں گے اور میرا کہ نہیں حضرت ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے آپ سے پڑھانا اچھا کہا یہ اگر مجھ سے پڑھوانے ہیں تو پھر اس کے لیے یا تو میں دس بجے صبح سے فارغ ہوں گا دس بجے جنازہ ہو پانچ پانچ منٹ پہلے میں سبق چھوڑ دوں گا پانچ منٹ میں وہاں پہنچ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہوگی اور آپ کی برادری اس کو محسوس کرے گی اس کا حضرت ہماری برادری جانے ہم جائیں پر جو شریعت کے مطابق عمل ہو آپ کریں تو ہم دس بجے کا اعلان کر دیتے ہیں جہاں دس بجے ہوگا پڑھانا اس میں یہاں گیا دس منٹ سے پانچ منٹ پہلے کہا جی لے جائیں میں نے کہا لینے کی ضرورت نہیں ہے جگہ میری دیکھی ہوئی ہے اور ہماری بھی جنا لگا ہوئی ہے تو میں ان شاء اللہ کر لوں تو دس منٹ رہتے تھے میں نے سبق بند کیا میں ایسے نیچے اتر رہا تھا دیکھا کہ ایک صاحب موٹر سائیکل پہ تشریف لائے وہ میرے جاننے والے تھے نہیں سم میں سمجھا کہ شاید ملاقات کے لیے آئے ہیں تو نہیں کہا میں تو سب بڑے ضروری کام جا رہا ہوں جنازہ ہے تو پھر وہاں سے فارغ ہو کے پھر میں میں جنازے ہی کے لیے آپ کو لینے کے لیے آیا وہاں پہنچا بہرحال جنازہ جب شروع ہونے لگا تو اس نوجوان نے کہا وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس کے والد ہیں حالانکہ میں اس کو نہیں جانتا تھا بس وہ معلوم نہیں مجھے جانتا تھا تو اس نے وہاں اعلان کیا اور نے کہا کہ جو حضرات یہاں کھڑے ہوئے ہیں نماز دادا پڑھنے والے وہ جوتیاں لیں بعض لوگ تھے جوتیاں پہنے ہوئے تھے جس میری اپنی برادری کے حضرات بھی کھڑے تھے جو غیر مقلدین تھے جوتیاں انہوں نے پہنی انہوں نے کہا کہ جوتیاں لیں بس اس حد تک تو میرے نزدیک صحیح تھا لیکن انہوں نے ایک جملہ اس سے آگے کہا فرمایا کہ جو لوگ جوتیاں اتارنے کے لیے تیار نہ ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ سفوں سے علیحدہ ہو اب مجھے یہ بات محسوس ہوئی میں نے ان سے کہا میں نے کہا میرے بھائی جو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیتے آپ نے ایک مسئلہ سے بیان کر دیا فرمانے لگے کہ جی جنازہ تو میرے والد کا ہے تو یہ ہم پہ احسان لگانے آئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے اور جنازہ پڑھنے کے لیے احسان بھی لگا رہے ہیں جنازہ بھی ان کا ادا نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ان سب میں کھڑے ہونے کا اس لیے ان کو میں نے کہہ دیا کہ باہر نکل یہ پختگی کی کیفیت نماز جنازہ سے فارغ ہوئے جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو میت انہوں نے اٹھا لی کہ جی دعا بس ہو گئی باقی دعا قبر پر ہوگی اور مجھ سے کہنے لگے کہ قبر پہ جا کے کیا کرنا ہے تو میں نے بتایا کہ اتنی دیر تک وہاں رکنا ہے اور یہ اور یہ پڑھنا ہے کہا کہ ٹھیک وہ چلے گا جمعرات کا دن تھا یہ جنازہ ہوا ہے بدھ کو جمعرات کا دن تھا تو ایسے میں بیٹھا تھا آج وقت اسی مدرسے میں وہ نوجوان آئے گا ایک درخواست ہے کہ کل ہمارے والد کی خانی ہے صبح نو بجے آپ کا بیان ہے تو آپ لائیں میں نے کہا کہ صبح نو بجے تو میں نہیں آ سکتے صبح نو بجے ہی میری کلاس ہے کالج میں اگر آپ مجھے ایک دن پہلے بتا دیتے تو میں آج کالج میں اس کا متبادل کلاس کا انتظام کر کے آتا لیکن میں کیونکہ چھٹی لے کے نہیں آیا انتظام کر کے نہیں آیا اس لیے میں کل حاضر نہیں ہو سکتا نو بجے میری کلاس ہے نو بجے آپ کا بیان ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا لیکن اس سے معذرت کرنے کا ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا میرا ایک سوال ہے کہ ایک طرف کی یہ حالت آپ کی کیا آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو جوتی نہیں اتارتا وہ صفوں سے نکل جائے اور مجھ سے آپ فرما رہے ہیں کہ جناب قبر پہ ہمیں کیا کرنا ہے اور آپ نے اس کا اہتمام کیا اور منہ چھوڑائی کا آپ نے اہتمام نہیں کیا دعا آپ نے لوگوں کو نہیں مانگنے دی آپ نے جنازہ اٹھا لیا کہ جناب یہ شریعت سے ثابت نہیں ایک طرف شریعت اتنی پختگی کی اور پھر یہ کل خانی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی گے حضرت میں بتا نہیں سکتا میری تین بہنیں ہیں چار کھپیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے ساتوں کے ساتوں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے شوہروں نے کہا کہ اگر یہ بات کی کلخانی کرے تو گھر میں واپس آنا نہیں تو کسی کے بعد کیا مجھے بتائیں میں کیا کروں میری مجبوری اتنی شدید ہے کہ میں بس آپ نے پوچھ لیا تو میں نے اپنے درد اضلاع کو بتا دیا میں یوں مجبور ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو واقعی ایسی مجبوری ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے تو کہنا کہ اس کے ساتھ ایک مشورہ میں نے اور بھی کرنا ہے کہ میں نے کل کے لیے جو ہے یہ بھی دس بارہ سال پہلے کی بات اس سے بھی زیادہ کی بات ہوگی پندرہ سال کی بات ساٹھ ہزار روپے میں نے صبح مخصوص کیے ہیں اپنے باپ کی قرخانی پہ یہ تو برادری کی نظر ہو گئے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے والد کے لیے سب کے جارے بنے کی ساری بھی ہو کہ رقم میں کہاں دے دوں کہ جتنی میں خرچ کروں گا اتنی رقم ہی جہاں فرمائیں کہ میں وہاں دے دوں گا بارہ میرے نزدیک جو جگہ بہتر تھی میں نے اسے بتا دی کہ اگر میں ہوتا تو یہ رقم فلاں جگہ دیتا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے اس جگہ رقم بھی دے دی سات ہزار کی رقم وہاں دے دی سات ہزار کو گراؤ کو کوشش لیا ساتھ ہی یہ بہنیں اور پھوپیاں اپنے گھروں میں آباد ہو سکے تو یہ رسوم و رواج کی کیفیت ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے اور اس قدر ہم جکڑے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ چاہیے کہ جب ایسے رسوم و رواج ہوں تو اس میں دیکھ لیں کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس میں کسی یتیم کا حق تو نہیں ہے اور یہ جو اجازت ہے یہ رسم اجازت تو نہیں ہے ہاں اگر کوئی آدمی بالغ ہے کوئی بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے کوئی بھائی ہے اور اپنی جیب سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کہ دعوت کے طور پہ صحیح ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں ایک دن ایسے صبح کو یہاں ایک ساتھ تشریف لائے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ کو بھی فارسی فارسی کے طور پہ لائے فضر کل خانی ہے آپ کا بیان ہو میں نے کہا کتنے بجے کہیں گے نو بجے میں نے کہا نو بجے میرا پیریڈ ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آٹھ بجے اگر آپ رکھ لیں تو آٹھ سے ساڑھے آٹھ میں بیان کر لوں ساڑھے آٹھ میں نکل جاؤں نو بجے میں اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ ٹھیک ہے سر جو بیان کرائیں گے لیکن میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے قرخانی کے بیان پہ لے لے جا رہے ہیں اور میں تو قرخانی کے بارے میں لوگوں کو روکتا ہوں ہم نے اپنے گھروں میں تو قرخانی کی نہیں تو اس میں میں کیسے بیان کروں گا وہاں سے میں بات یہی کروں گا کہیں گے اس لیے تو حضرت آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ آپ وہاں اصلاح کریں گے برادری کا ذہن بنے گا میں میں نے کہا ٹھیک آٹھ بجے بیان شروع کیا ساڑھے آٹھ بجے بیان ختم ہوا آخر میں میں نے ایک جملہ کہہ دیا میں نے کہا کہ اگر یہ جو پکایا گیا ہے جو پکی ہوئی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اگر یہ ہے خیرات پھر مجھ جیسے کھانے نہیں رکھتے پھر مستحق لوگوں کو کھلایا گیا تو ثواب ہوگا اور اگر یہ ہے دعوت پھر میں بھی کھا سکتا ہوں آپ بھی کھا سکتے ہیں یہ بات میں نے کہی کہنے کے بعد میں نے دعا کی دعا کرنے کے بعد میں جوتی اٹھا کے نکلنے لگا تو میزبان نے پکڑ لیا کہ حضرت یہ کھانا ہمارے یہاں میں نے کہا آپ کو میں یہ خیرات ہے یا دعوت کہنے یعنی لگا ہے تو خیرات میں نہیں کہ میں تو پہلے آج کر دے گا مجھ جیسا تو پھر نہیں کھا سکتا خیرات ہے تو مجھ سے لوگ کھائیں گے تاکہ یہ ثواب مرنے والے کو پہنچ میں یہ کہا کہ باہر نکلا تو بلا مبارکہ کہتا ہوں کہ حاضرین میں سے دو تہائی افراد بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے جوتیاں اٹھا کے گئے اب ایک ایک کو پکڑ رہے ہیں کہ چودھری صاحب میاں صاحب فلاں صاحب یہ صاحب کہتے ہیں ابھی مسئلہ سن لیا ہے کہ اگر خیرات ہے تو ہم مستحق نہیں دعوت ہے تو ہم حاضر اب کیا نہیں خیرات نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اب جتنی جیگیں تھیں ایک ڈیگ لگی وہاں پہ باقی جتنی جگہیں تھیں وہ خیر مدارس کے طلباء کے نصیب میں تھیں تو ساری اٹھا کے وہاں لے گئے خیر مدارس والوں کی منت بھی کی اور وہ دے گئے ان کے حوالے کی اور پھر باقی میں تو گیا ایک دوست مجھے بعد میں بتایا کہ حضرت آپ کا بڑا ذکر خیر ہوا جو میزبان تھے وہ آپ کا نام لیتے تھے اور ماشاء اللہ بڑی بڑی اعلیٰ باتیں فرماتے تھے کہ کیا مصیبت پڑی گئی اس کو بلا کر لے آئے یہ تو سارا معاملہ ہی ہمارا بگڑ گیا تو بہار میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ رسوم و رواج نے کس طرح ہمیں آ کے گرا ہے اور جہاں بھی یہ پلخانی ہو تو اس میں دیکھ لیا جائے کہ اگر خرچ کرنے والا کوئی شخص بالغ اپنی جیب سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے حرام نہیں ہے لیکن اگر یتیموں کا حق ہے اور وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اگر مشرق میں پہ ہو رہا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا سفر نمبر ایک سو آٹھ کا یہ نمبر دو ہے یہ سیف اللہ کے پورے میں اللہ تبار بتا رہے ہیں وراثت کے حصے بیان فرمائے ہیں کہ والدین کا حصہ کتنا ہے بیوی کا کتنا ہے اولاد کا کتنا ہے اور اگر کوئی لاغلت مر جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اور صفحہ نمبر ایک سو دس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کے احکامات ہیں اور جو اللہ کے نبی اسلام کی بات مانے گا جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا صفحہ ایک سو دس پہ یہ رکو نمبر تین ہے اللہ کی یاسائی کو اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر مناسب حرکت کرنے والی خاتون کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں ابتدائی حکم بیان فرمایا تو یہ سنسار کا اور کوڑوں کا حکم جو ہے وہ بعد میں آیا یہ پہلے جہاں حکم بیان فرمایا اور یہاں ساتھ ہی سفر سو گیارہ اللہ نے بات فرما دی کہ توبہ کا اصول یہ ہے کہ جو غلطی کر بیٹھے کوئی گناہ کر بیٹھے کوئی گناہ بھی کیا ہے اس نے اور پھر فوراً اللہ سے رجوع کر لیا تو اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے لیکن ہمارے ایسا آدمی جو پوری زندگی گناہ کرتا رہے وقت میں ہو جب موت کا وقت آئے اس پر کہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کے بعد اللہ کا بار وطالعہ نے منع فرمایا کہ اپنے بیویوں سے حق مہر چھیننے کی کوشش مت کرو اور حق حق مہر ادا کرو اپنی استطاعت کے مطابق اور یہ بات بھی جان فرمائی کہ اگر عورت جو ہے وہ بدکدار نہیں ہے کوئی اور وجہ ہے اس کی پسندیدہ نہ ہونے کی شکل و صورت واجبی ہے اور یہ حضرت جو شوہر ہیں یہ حسن پرست ہیں اور بیوی جو ہے وہ واجبی صورت کی ہے یا یہ بڑے با طریقہ ہیں مہذب ہیں اور بیوی جو ہے وہ طریقے میں طب کمزور ہے گھر کے کام کاج میں کمزور ہے طریقہ اس میں نہیں تو غذا کہ اس وجہ سے اس سے اگر تمہیں ناپسند ہے اور اس کے ساتھ تم نباہ کرو گے اس نے اخلاق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نہ جانے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کر اور اس بار اللہ تعالیٰ نے وہ بات اشاعت فرمائی کہ تم اپنی بیویوں کو جتنا بھی مہر ادا کر چکے ہو تو ان سے واپس لینے کی کوشش مت کرو فتح ایک سو بارہ فرمایا کہ رخصتی کے بعد ان سے لینا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اور اس بار فطح ایک سو بارہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکو نمبر تین کے آخر میں رکو نمبر چار میں ان عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا سفر نمبر ایک سو تیرہ پہ اللہ کا بارے بتا رہے یہ بات پھر دی کہ جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے رخصتی ہوئی ہے ان کا محض جو ہے وہ تم ضرور ادا کرو سفر نمبر ایک سو چودہ پہ رکو نمبر پانچ ہے اللہ لکھوں اس پہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ تم خواہش فرق مت بنو اپنے نفس کی اتباع مت کرو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپس میں لین دین جو کرو شریعت کے مطابق ہو شریعت کے اصولوں کو مت توڑو اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ خودکشی مت کرو اور کسی مسلمان کو حق سے مت کرو اور سفر نمبر ایک سو چودہ کے آخر میں ایک سو پندرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور سفر نمبر ایک سو پندرہ پہ اللہ تبار و نے وراثت ہی کے سلسلے میں مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے اور سفر ایک سو پندرہ میں رکو نمبر چھ ہے ہاں سفر نمبر ایک سو پندرہ میں ایک بات اور جو اہم فرمائی والا تو تمن ما پر اس میں ایک اصول بیان فرمایا اصول یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی دعا مت کرو فرمایا کہ عورتیں یہ دعا کہ اے کاش کہ ہم مرد ہوتے اور مرد یہ دعا کرے گا نہیں ہاں ہماری طرح کا مرد ہوگا جو بیچارہ سر جھکائے ہوئے تو تو یہی کہے گا کہ اے کاش کہ میں بھی عورت ہوتا لیکن بہرحال کہ عورتیں جو ہیں اگر وہ یہ خواہش کریں کہ ہم مرد ہوتی تو ہمیں کہ یہ جائز نہیں اس لیے کہ اللہ کبار کا وطالعہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا ہونا چاہیے اب کسی کے بارے میں کسی کے حوالے سے دعا کرنا بعض دعائیں وہ ہیں جو کفر ہیں اب آدمی دعا کرتا اے اللہ اے اللہ اے اللہ مجھے نبی بنا اب حالانکہ اعزاز کی بات ہے لیکن کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی بننا نہیں تو یہ عقیر ختم نبوت کی مخالفت ہے اور یہ کفر ہے کہ اے اللہ کہ مجھے خوشحالی عطا فرما ٹھیک ہے اے اللہ مجھے فلاں کی طرح خوشحال بنا یہ جائز نہیں فضا سے کسی کے حوالے سے کہ اے اللہ مجھے فلاں کی طرح نیک بنا نہیں اے اللہ مجھے ان نیکوں میں بنا جو نیک تجھے پسند ہیں جو تیرے نظیر نیک ہیں اللہ کے علم یہ بات آگے اگلے رکو میں آ بھی رہی ہے کہ اللہ کے علم ہے کہ حقیقی نیک کون تو لہذا دعا کے بارے میں فرمایا کہ کسی کی نسبت سے دعا نہیں کرنی چاہیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے لیکن تھے بڑے سنگھال اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کے سب یہ خوشحال ہیں میں سنگھال ہوں مجھے خوشحالی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشف ہوا ان کو رجحان ہوا کہ تو جس آدمی کو خوش نصیب خوشحال اور مطمئن سمجھ رہا ہے اس پہ انگلی رکھ میں تجھے اسی ایسا بنا دیتا اب کہا کہ اللہ نے انتخاب مجھ پہ چھوڑا اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے چل پڑے جس کے بارے میں سمجھا کے خوشحال ہے اس سے جا کے ملاقات کی تو کسی کو یہ تکلیف تھی کہ مال تھا تو اولاد نہیں تھی کسی کو یہ تھی کہ اولاد تھی تو بیوی کے ساتھ ان بند تھی اس کے ساتھ تعلقات درست نہیں تھے کسی کو کوئی پریشانی کسی کو کوئی پریشانی یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا وہاں گیا تو لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا یہاں ایک صاحب ہیں جو بہت بڑے تاجر بھی ہیں ان کا باپ بھی ہے چار ان کے بیٹے ہیں جوان ہیں اور انتہائی فرما بردار ہیں اور بیوی ان کی پورے شہر میں سب سے زیادہ اچھی صورت والی ہے اور میاں بیوی کی بہت بڑی تو بظاہر کوئی خامی نظر کہ واقعی یہ ہے کہ مال بھی ہے باپ بھی ہے بیوی بھی ہے میاں بیوی کی بنی ہوئی بھی ہے اولاد بھی ہے بیٹے ہیں فرما برداد بھی ہیں کاروبار سب کچھ ہے تو اس جیسا ہونے کی دعا کر لیکن خیال ہے کہ پہلے اس سے ملاقات تو کر لیں ملاقات ہو جائے اس کے بعد گئے تو کیا حیثیت تھا دل کا بھی بڑا تھا خان پہ بھی بٹھایا تو گفتگو ہوئی کیسے تو سیکھ رہا اس نے کہا کہ ایسے میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے الہام فرمایا کہ کسی جیسا جس جیسا ہونا چاہتے ہو اس پہ انگلی رکھ دو تو میرا ارادہ ہے کہ آپ سے انگلی رکھ فرمایا کہ مجھ جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بارے میرے مجھ جیسی حالت نہ مانگ رات یہیں میرے ہاں قیام کرو تو رات کی تنہائی میں گفتگو کریں گے رات ہو گئی ملازمین وغیرہ کو اس نے دور کر دیا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو شروع اس نے کہا کہ میں سے ابھی حیثیت ہے یہ تھا بیوی میری الحمدللہ پورے شہر میں سب سے زیادہ اچھے مزاج کی اچھی اخلاق کی اچھی صورت میاں یہ بیوی کی بہت بنی ہوئی تھی ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی شروع کی بات بیوی بیمار ہو گئی بیمار ہوئی ایسی بیمار ہوئی کہ حکمہ نے کہہ دیا کہ یہ چند لمحات کی مہمانی وشی تاری تھی سکرات کی کیفیت تھی تو میں ایسے آیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو رونے لگا اس نے ایسے آنکھ کھولی کہا کہ آپ کا کیا ہے محروم تو میں جا رہی ہوں آپ تو دوسرا نکاح کر لیں گے دوسری شادی کر لیں گے بس مجھے بھول جائیں گے یہ بات اس نے اتنے درد سے کہی کہ میرے دل میں یہ تیر جا کے یہ بات تیر کی طرح سے لگی میں اس کے چلا گیا جانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو مردانہ خصوصیات سے محروم کر دیا میں آیا میں نے آ کے بیوی کو خوشخبری سنائی کہ میں نے کہا تو نظام سے بات کہ میں تو اسی شادی کرنے کے قابل نہیں اللہ کا نظام ہے کہ اس کو سیاحت آنا شروع ہو بہت سی ہو گئی اب سب کچھ ہے کے بعد بیوی نے مجھ سے کہا کہ تو تو مجبور مجبور ہے میں نہیں لہذا میں جانتا ہوں یہ بیٹا کس کا ہے یہ بیٹا کس کا ہے یہ بیٹا کس کا ہے یہ بیٹا کس کا ہے میرے مقابلے میں بد نصیب ہو سکتا تو اس لیے میرے حوالے سے دعا نہ کرنا فوراً سجنے میں گر گئے کہ اللہ کس حال میں رکھا ہے تو ہی بہتر جانتا ہے تو حکیم بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر اس جیسے ہونے کی خواہش مت معلوم ہے وہ کس کیفیت میں ہے کس پریشانی میں ہے ہاں جنرل دعا کہ اللہ کے ان لوگوں میں سے کر جو تیرے نظیر خوش نصیب کہ اللہ کو جانتے جو تیرے نظیر خوش نصیب ہے اور خوش نصیبوں میں مجھے کر دے تو یہ دعا تو ہونی چاہیے لیکن کسی تعین کے ساتھ کہ کسی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لہٰذا اس ان کے ساتھ دعا نہیں ہونی چاہیے تو ہمارے کسی کو دیکھ کے اس صورت کی خواہش نہ کی جائے اور یہ آیت نازل ہوئی اس کا شان ہے کہ بعض خواتین نے یہ کہا کہ مردوں کو ہمارے لحاظ سے توقیت حاصل ہے کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے صحابیات کے کے بعد نے یہ بات کہی تو اللہ تبار وطالعہ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل فرما دی اور پوری عمر کے لیے ایک سبق اس میں فرما دیا بات نمبر ایک سو پندرہ پہ یہ نمبر چھ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو دی ہے عورتوں پر تو قوام کا جو ترجمہ ہے عام طور پر ہمارے ترجمے والے کرتے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا اور حاکم کے معنی شاید ہم یہ سمجھے ہیں کہ جیسے وہ بھینسوں والا جانور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں ڈنڈا ہوتے ہیں اور بس وہ ان پہ موقع ب موقع وہ پٹخاتے رہتے ہیں ان پہ تو شاید ہماری ڈیوٹی بھی یہ ہے قوام کس کو کہتے ہیں قوام کہتے ہیں اس کو کہ جو خود مضبوط بنیاد پر کھڑا ہو اور دوسروں کو بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دے وہ ہے قوام اور مضبوط بنیاد کون سی ہے مضبوط بنیاد دین کی ہے فرمایا کہ حقیقت میں مرد وہ ہے جو خود دین پر پختہ ہو اور اپنی بیوی کو بھی دین پر پختہ کر دے یہ ہے حقیقت میں مرد اب یہ میں اور آپ جائزہ لے لیں کہ ہم نے سے کتنے مرد ہیں یا اپنا اپنے جائزہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لیں تو اللہ نے مرد کی علامت بتا دی کہ حقیقت میں مرد وہ ہے کہ جو دین پر پختہ ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پر پختگی سے کھڑا کر دیں وہ حقیقت میں مرد اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو مردوں کو فوقیت دی ہے وہ دو سبب سے ہے ایک ہے اختیاری خصوصیات ایک ہے غیر اختیاری خصوصیات غیر اختیاری خصوصیات میں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں عورتوں کے مقابلے میں کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں ناقص العقل ہیں ناقص الدین ہیں نبی صاحب السلام نے یہ بات اشار فرمائی جزر ہمیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں کے مقابلے میں نا کے ہیں ناقص الدین ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ ناقص بات ناقص الدین ہونے کے بعد اس کو بھولو بنا دیتی ہیں الو بنا دیتی ہیں اب عورتوں نے سوال کیا صاحب وسلم کہ حضرت آپ نے ہمیں ناقص الدین اور ناقص العقل فرمایا تو ہم ناقص العقل کیسے ناقص الدین کیسے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے ناقص العقل یوں ہو کہ جہاں گواہوں میں مرد نہ ہو کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی ہوگی یہ ناقص واقع ہونے کی علامت اور ناقص علامت یہ ہے کہ مرد تو مہینے میں پورا مہینہ عبادت کرتا ہے لیکن عورتیں جو ہیں کچھ دنوں کے لیے نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ ناقص دین ہونے کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو خوبی مرد تو یہ بھی ہے کہ اس کو آپ میں بھی کامل بنایا اور اس کے دین میں بھی کامل بنایا یہ اور بات ہے کہ اپنی حماقت سے اپنے کمال کو خود کر دیں گے دوسری چیز ہے اختیاری اختیاری میں کہ وہ وبی ماں انفقوں میں اموادی کی یہ بات اس سے پہلے میں چکا ہوں تفصیل سے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات برداشت کرے کہ وہ خرچ کرتا ہے عورت پر لہٰذا خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہے اس وجہ سے مرد کو فوقیت حاصل ہے عورت پر تو اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہے کہ لہٰذا جب اپنے اختیارات سے خرچ کرے گا تو میں کہ ایک خرچ وہ ہوتا ہے جو ضرورت پہ خرچ ہوتا ہے ایک خرچ وہ ہوتا ہے جو جوئی کے لیے خرچ ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ عورت کی ضروریات پر بھی خرچ کرے لیکن ضروریات بھی جائز جائز ضروریات پہ خرچ کریں اور اس کی بھی خرچ کرے اس کی کے لیے بھی کوئی خرچ کرے اور عورت کے بارے میں آگے فرما دیا کہ عورت جو اللہ کے نزدیک فضیلت والی عورت ہے نیک عورت ہے وہ کون سی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہدایات نہیں فرمائی اللہ نے دونوں کی ہدایات فرمائی فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ نیک عورتیں اللہ کے نظیب کون سی ہیں فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی فرما بردار اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرما بردار اور اس کے بعد اپنے شوہر کی فرما بردار اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ان اشیاء کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی حفاظت اللہ نے حکم دیا کہ شوہر کی عزت اور ناموز کی حفاظت شوہر کی اولاد کی حفاظت اور بگڑنے نہ پائے اس کی اصلاح یہ اس کی ذمہ داری اور گھر کے ماحول کی حفاظت یا شوہر کے مزاج کے مطابق گھر کا ماحول دینی اور شریف ہونا چاہیے اس بات کی حفاظت اور نبی علیہ صاحب السلام نے اس کی وضاحت فرمائی حضرت نے فرمایا کہ مرد کی اگر فوقیت ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اس کے سے بہت زیادہ ہیں جہاد ہے کتاب ہے معاملات ہے باہر کے معاملات ہیں عورت کی ذمہ داریاں بڑی محدود ہیں فرمایا کہ جو عورت یہ ذمہ داری اٹھا لے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے شوہر کی اطاعت کرے جو عورت یہ کام کرے وہ مجھ سے ذمہ داری دے لے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل بڑی محدود ذمہ داری تو سب کے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورتیں وہ ہیں کہ جو ان معاملات کو اختیار کرتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ حکمت عملی سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور صفحہ ایک سو سولہ میں سرخو میں فرمایا اگر بالکل باہمی باہمی طور پہ یہ باہمی رضامندی سے معاملہ حل نہ ہو سکے کہ ہمارے ایک نمائندہ شوہر کا ہو ایک نمائندہ بیوی کا ہو یہ دونوں نمائندے اخلاص کے ساتھ یہ بگاڑ پیدا کرنے والے نہ ہوں کہ مزید اشتعار پیدا کر دیں ادھر کی ادھر لگا دیں ادھر جو ادھر لگا دیں کہ مزید ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے نہیں بلکہ بگاڑ پیدا کرنے والے نہ ہوں ایک لڑکی شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے اور اگر یہ دونوں اخلاق نیت سے جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ موافقت پیدا فرمائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ سب سے پہلے اللہ کی بندگی کو اختیار کرو شرک سے بچو اور پھر یہ ہے کہ حقوق کی بات کو ادا کرو اور پھر اللہ و تعالیٰ نے سنایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو ریاکاری کاری کے ساتھ نہیں بلکہ اخلاق کے ساتھ اور پھر سفر نمبر ایک سو سترہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور انسانوں سے پہلے جانوروں کا حساب ہوگا اور جب جانوروں کا حساب ہوگا ایک دوسروں نے ظلم کیا ہوگا تو ان کے اللہ بدلہ ایک دوسرے سے دلوائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ ان جانوروں سے کہ تم مر کے مٹی ہو جاؤ اور میں تو اس وقت انسان افسوس کا اظہار کرے گا اے کاش کہ میں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہ گزاری ہوتی یا دنیا کے اندر میں انسان نہ ہوتا جانور ہوتا تو آج میں ہو جاتا اس افسوس سے پہلے بہتر ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کر لو تاکہ کیا افسوس نہ ہو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی اصلاح کی توسیع اللہ الحمد للہ صبح منگل ہے انشاءاللہ شاء اللہ سارے خواتین کا پروگرام ہوگا صبح ساڑھے نو بجے صبح ساڑھے نو بجے خواتین کا پروگرام ہوگا تو سوال آزمائش ہے گھر دال علی سا کے کون کون مرد ہیں جو مرد ہونے پہلانے کے قابل ہیں تو تو مرد وہ ہے جو دین کے پختہ بنیاد پہ کھڑا ہو اور گھر والوں کو بھی دین پہ پختہ کرتے ہیں تو لہٰذا صبح کو دیکھتے ہیں کہ پختہ بنیادوں پہ کھڑے ہوئے کون ہیں جو گھر والوں کو بھی پختہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں اللهم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 وزیر سے کہا کہ ہماری تو عجیب حالت ہے ہم تو بیگم صاحبہ کے کہنے پہ لگ گئے تو وزیر نے کہا کہ صرف آپ کا معاملہ نہیں پورے ملک کا معاملہ یہی ہے تو ایسا کریں کہ تو وہ آپ ایک اعلان فرما دیں کہ وہ لوگ جو اپنی منواتے ہیں جن بیگمات کے تبے ہیں جو بیک مار کی بات نہیں مانتے وہ سب جھنڈی اٹھا کر آئیں گے اور جو بےچارے بیک مار کی بات مانتے ہیں وہ سب جھنڈی اٹھا کر آئیں گے صبح اسٹیڈیم میں جمع ہو جائیں جو جمع ہوا تو بادشاہ صاحب تشریف لایا تو دیکھا کہ سارا مجمع کھڑا ہوا ہے ایک ہی طرف سب جھنڈیا اٹھا کر اور ایک آدمی جو ہے وہ ڈین طرف کھڑا ہے سب جھنڈی اٹھا کر اس کو سیدھا کر کے کھڑا ہوا ہے بڑا اکڑ کے کھڑا ہوا ہے تو حیران ہوا کہ میرے پورے ملک میں ایک مرد ہے وہ گیا اس کے پاس جا کے کہا کہ نسخہ مجھے بھی بتا دے اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا خبردار اس کو بھی لے کر گیا لہٰذا سب جی میں تو تعمیر میں کھڑا ہوا ہوں دوبارہ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کا بھرم جوڑا کریں خبردار میں تشریف لے آئیں تاکہ کم از کم اس کے مردوں کا मर्द होना जो है वो जाहिर हो जाए चाहे उनके हुक्म की क्यों ना हो बंद है बंद है बंद है उसको बंद है वो